الفیل شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر چڑیاں بھیجیں جھنڈ کی جھنڈ جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے پھر اللہ نے اس کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا